اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یعنی تم پر موت نازل ہو کہتا ہے اس پر تم علیہ کا تجھ پر ہوا کہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چوپن